سیدنا فضالہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ایک ایسے دن میں تشریف لائے جس کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے لیکن ہوا یوں کہ آپ نے پانی والا برتن منگوایا اور پانی پی لیا ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں لیکن میں نے قے کر دی تھی حدیث نمبر سینتیس سو پینسٹھ مسند احمد